ایک عظیم تحفہ حضرت خضر علیہ السلام بلا استغفار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت مرتبہ نصیحت کے طور پر فرماتے اے میرے صحابہ اپنے گناہوں کو تھوڑے سے کلمات کے ذریعے سے ختم کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کلمات کیا ہیں فرمایا میرے بھائی خضر علیہ السلام کی دعا مانگا کرو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی دعا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دعا یہ ہے اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه واستغفرك لما اعطيتك من نفسي ثم لم اوف لك به واستغفرك للنعم التي انعمت بها علي فتقويت بها على معاصيك واستغفرك لكل خير اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك اللهم لا تخزني فانك بي عالم ولا تعذبنی فن کا علیہ قادر ترجمہ یا اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس گناہ کی جس سے میں نے توبہ کی ہو اور پھر لوٹ کر اس کو کیا ہو اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس عہد کی جو میں نے اپنی جانب سے دیا ہو اور پھر اس کو پورا نہ کیا ہو اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں جن سے میں نے قوت حاصل کر کے اسے تیری نافرمانی میں لگایا اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس نیکی کے بارے میں کہ میں نے اس کو خالصتاً تیرے لیے کرنا چاہا پھر اس میں ان چیزوں کی آمیزش کر لی جو تیرے لیے نہ تھی یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا کیونکہ تو مجھے یعنی میری کمزوری حال اور نیت کو خوب جانتا ہے اور مجھے عذاب نہ دینا حقیقت یہ ہے کہ تو مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر لنا معاشر ا ما يمنعكم أن تكفروا ذنوبكم بكلمات يسيرة قالوا يا رسول الله وما هي قال تقولون مقالة أخي الخضر قلنا يا رسول الله ما كان يقول قال كان يقول اللهم إني أستغفرك إلى آخره